سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی روح ایک پرندہ ہوتی ہے جو جنت کے درختوں میں سے کھاتی رہتی ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جس دن اسے اٹھانا ہوگا اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹا دے گا حدیث نمبر تین ہزار تیس مسند احمد